ابن مسعود لانو آئے تو فقیر امت بنے ابن عمر لانو آئے تو امام المحدثین بنے ابن عباس لانو آئے تو امام المفسرین بنے حضرہ رضی اللہ عنہ آئے تو غسیل الملائکہ بنے مراد لانو آئے تو مؤذن بنے جس نے نبی اسلام کی مبارک زندگی کو دیکھا کوئی نمازی بنا جس نے بیت اللہ کو دیکھا وہ حاجی بنا جس نے نماز کو دیکھا وہ نمازی بنا جس نے چہنے انور کو دیکھا وہ صحابی بنا خود نہ جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا ربیع السلام کی رحمت اللہ عالمی کے انتہا دیکھیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگنا تو امت کے لیے رحمت تھا ہی صحیح محبوب کا سونا بھی امت کے لیے رحمت بن گیا چنانچہ مصطفیٰ نبی اسلام ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے تو فجر میں تھوڑا وقت تھا مگر تھکاوٹ بہت تھی تو نبی اسلام نے فرمایا بلال ہم سو رہے ہیں تو آپ جاگنا اور ہم سب کو فجر کے لیے جگا دینا سارے لشکر کے لوگ سو گئے حضرت نے جاگتے رہے مگر اللہ کی شان کے بدانے پر بھی نیند غالب آ گئی حتیٰ کہ جب سورج طلوع ہوا اور سورج کی کرنوں نے نبی اسلام کے رخسار مبارک کے دور سے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی نبی اسلام نے فرمایا بلال آپ نے ہمیں جگایا نہیں تو انہوں نے کہا اللہ کے وسلم جس نے آپ کو سلایا اسی نے مجھ کو بھی سلا دیا نبی اسلام نے فرمایا ہم سوئے نہیں ہم سلا دیے گئے اللہ رب نے اس لیے مجھے سلا دیا کہ ہماری نماز قضا ہو اور امت کے لیے قضا نماز کا مسئلہ حل ہو جائے نے قضا نماز پڑھنے کا مسئلہ اٹھا دیا جس میں محبوب صلی اللہ وسلم کا سونا بھی امت کے لیے رحمت بن گیا ان کا جاگنا امت کے لیے کتنی بڑی رحمت بن جائے گا ایک مرتبہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور چار رکت کے بعد بجائے دو رکت پہ سلام پھیر دیا صحابہ اللہ نے پوچھا اللہ وسلم آج سے یہ رکت آج یہ نماز برکت ہو گئی نے فرمایا لا نسی تو بل نسی تو میں بھولا نہیں میں بھلا دیا گیا ہوں اللہ رب العزت نے مجھے اس لیے بلایا کہ اگر تم میں سے کوئی بھول جائے تو وہ اپنی نماز کو کیسے مکمل کرے چنانچہ نبی اسلام نے سجدہ صاحب کا طریقہ بتایا اور دو رکت کو چار رکت بنانے کا طریقہ بتا دیا جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی امت کے لیے رحمت ہو تو ان محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امت میں رہنا اپنی امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہوگا تو اللہ کے علیہ وسلم اصلوں کے لیے بھی رحمت غیروں کے لیے بھی رحمت اصلوں کے لیے رحمت اس طرح جو تو تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت نے پچاس نمازیں فرض فرمائی مگر نبی السلام نے بار بار درخواست کی تو آخر پچاس کی بجائے پانچ نمازیں ہو گئی مگر اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت پانچ نماز پڑھے گی میں ان کو پچاس کا اجر عطا کروں گا نبیر اسلام کے صدقے کی اسمت کو سب قدر ملی نبیر اسلام کے صدقے کی اسمت کے لیے پوری زمین کو مسلح بنایا گیا شاط اسلام کے صدقی حسمت کے لیے پانی کو پاک کرنے والا بنا دیا گیا تو یہ تمام نعمتیں وہ تھیں جو محبوب وسلم کے صدقے اس امت کو ملی نبی رسول غیروں کے لیے بھی رحمت کفار کے لیے بھی دشمنوں کے لیے بھی رحمت چنانچہ تو طائف والوں نے نبی اسلام کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو فرشتے آئے کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم اس بستی کے لوگوں کو ختم کر کے رکھ دیں تو نبی اسلام نے بتوا نہ کی فرمایا کہ اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی اولادوں میں کچھ لوگ ہوں جو اس ایمان کو قبول کرنے والے فارسی کو قبلی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے نبی نے شاہ تو شام نے فتح مکہ کیا پہلے مکہ کے ساتھ افو درگزر کا معاملہ کیا ہند کو معاف کر دیا ابو سفیان کو معاف کیا وحشی کو اکرما کو بن طلحہ کو کنجی واپس دی اور بھی اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا آج میں بھی تمہیں معاف کر دیتا ہوں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے لیے بنے اور غیروں کے لیے بنے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما رحمت اللہ عالمی نے ساری مخلوق کا حصہ پایا سب کو عزتیں ملی خوشخبریاں ملی مصائب سے بچے چنانچہ جبریل السلام کے لیے بھی رحمت ایک مرتبہ نبی نے پوچھا ہے جبریل کیا میری رحمت کے عالمین سے تجھے بھی حصہ ملا عرض کیا ہے اللہ کے علیہ وسلم آپ کے تشریف لانے سے پہلے مجھے اپنی ابجان کی فکر رہتی تھی میں نے شیطان کو اپنی آنکھوں کے سامنے مردود ہوتے دیکھا تو مجھے اپنا بارے میں بہت ڈر رہتا تھا کہ پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا آپ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی لائقوں کے انجام کی خوشخبری مل گئی تو مجھے آپ رحمت اللہ عالمین سے حصہ ملا تو محبوب کی رحمت اللہ عالمین سے بھی حصہ پایا جنہوں نے بھی حصہ پایا لگاؤ یہ ہڈیاں جنوں کی جنوں کے لیے بھی اللہ کے صلی علیہ وسلم رحمت بن گئے جانوروں کے لیے بھی رحمت بن گئے فرمایا کہ اگر تم جانور پالو تو اس کی خوب پیاس کا خیال رکھو اور کھڑی حالت میں اس جانور کو کرسی نہ بناؤ یعنی اگر اوپر بیٹھنا ہے تو جانور چل پڑے کھڑی حالت میں اس کے اوپر بیٹھے رہنا یہ ٹھیک نہیں تو جانوروں کو بھی نبی السلام کی رحمتوں سے حصہ ملا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رحمت بنے فرمایا کہ بغیر وجہ کی کسی درخت کے سچے کو نہ توڑو درخت کو نہ کاٹو قیامت ہوتے ہوتے بھی اگر درخت تمہارے ہاتھ میں ہو تو درخت کو زمین میں لگا دو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے ہر فرد کے لیے رحمت بنے چنانچہ ماں کے لیے بھی رحمت بنے نویشا نے بتلایا جنت تحت اقدام امہاتکم جنت تمہارے لیے ماں کے قدموں کے نیچے ہے کہتے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا ہوتی ہے اللہ کی اللہ کے وسلم کی رحمت سے والد نے بھی حصہ پایا میرے شام فرمایا کہ جو شخص اپنے باپ کے چہرے پر محبت کی نظر ڈالے اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج اور عمرے کا سوال عطا فرماتے ہیں نبیشاط اسلام کی رحمت کے خانے نے بھی حصہ پایا چنانچہ نبی السلام نے بیویوں کو کہا کہ تمہارا خانن تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے اگر کوئی عورت ہوگی اس حال میں کہ وہ فرض ادا ہو اور خان اس سے راضی ہو اللہ تعالیٰ اس کی جنت کے سب دروازے کھول دیں گے اللہ تعالیٰ کے حدیث وسلم کی رحمت سے بیوی نے بھی حصہ پایا چلاچ شام نے فرمایا اہل ہی اے لوگوں تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے چنانچہ یہ بھی فرمایا کہ جو خاند بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی خاند کو دیکھ کر مسکراتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں چنانچہ بیوی کو محبتیں ملی خاند کی طرف سے خوشیاں ملی پیار ملا یہ نبی رسیات اسلام کی تعلیمات کا نتیجہ ہے وما ارسلناك الا رحمه للعالمين اے محبوب ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اولاد میں بھی نبی شاہ کی رحمت سے حصہ پایا چنانچہ نبی شاہ نے فرمایا کہ ماں باپ جب اولاد کو بوسا لیتے ہیں تو جو جسم کی مہک ہوتی ہے فرمایا کہ یہ جنت کی مہک ہوتی ہے فرمایا جس شخص کی دو بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے ان کو پالے اور ان کا فرض ادا کرے وہ جنت سے میرے ساتھ اس طرح اکٹھا ہوگا جس طرح کی دو انگلیاں ہاتھ کی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے تو تو, تو بیٹے نے بھی حصہ پایا بیٹی نے بھی حصہ پایا نبی نصاب کی رحمت العالمین سے تاجر نے بھی حصہ پایا نبی نصاب نے فرمایا جو تاجر سچ بولنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو انبیاء کے قریب جو ہے جگہ فرمائیں گے نبی شام کی رحمت سے مزدور نے بھی حصہ پایا چنانچہ نبی کے پاس ایک مزدور آئے اور انہوں نے مسافہ کیا محمد محبوش نے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ پر اتنی گٹے کیوں پڑے ہوئے ہیں کیوں سخت ہاتھ ہیں انہوں نے عرض کیا اللہ کے وسلم میں پتھر کاٹتا ہوں اور روزی کماتا ہوں تو نبی شام نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر فرمایا القاصب حبیب اللہ جو ہاتھ سے محنت مزدوری کرتا ہے وہ شخص اللہ رب العزت کا دوست ولی ہوتا ہے تو مزدور کو بھی رحمت سے حصہ ملا اور صحت مند کو بھی ملا بیمار کو بھی ملا صاحب نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف جو قوی مومن ہوتا ہے وہ ضعیف مومن سے زیادہ بہتر ہوتا ہے بیمار کو بھی حصہ ملا کہ نبی صاحب نے فرمایا کہ جب بیمار ہوتا ہے تو بیماری سے اس کے گناہ کھل جاتے ہیں اور جب بیماری سے صحت مند ہوتا ہے تو اس طرح پاک ہوتا ہے جس کا بچہ ماں کے پیٹ سے پاک پیدا ہوتا ہے اللہ کے حبی وسلم کی رحمت اللہ عالمی سے امیر نے بھی حصہ پایا غریب نے بھی حصہ پایا غریب نے اس کا حصہ پایا کہ انسان نے فرمایا کہ نئے مسلم پر رہ کر جو لوگ اللہ کا ذکر کریں گے اور شریعت کی پابندی کریں گے اللہ رب ان کو جنت میں بھی اونچے درجے عطا فرمائیں گے اور غریب نے حصہ اس طرح پایا کہ مسکینہ شام نے مسکینہ زمرت المساکین اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے یتیم نے بھی حصہ پایا چنانچہ شام میں عید کے دن فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کے سر کے نیچے جتنے بال ہوں گے ان بالوں کے برابر نیکیا اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی اور نبی صاحب نے دو انگلیوں کو اکٹھا کر کے ہاتھ اونچا کر کے بتایا اللہ و کافی یتیم ہاتھ رضا کہ اس طرح جس کا دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں یوں میرے ساتھ ہوگا نبی علیہ السلام کی رحمت اللہ علیہ کو بھی حصہ ملا بوڑھوں کو بھی حصہ ملا جوانوں کو اس طرح حصہ ملا انسان نے فرمایا شاد نشا کی عبادت اللہ جو نوجوان نوجوانی میں اللہ کی عبادت میں سرشار ہو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے اور بوڑھوں کو حصہ اس طرح ملا کہ نبی نے فرمایا ان من اجلاد اللہ تعالیٰ جسم اسلام کہ جو شخص کسی مسلمان کا احترام کرے اس کے سفید بالوں کی وجہ سے یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اللہ کا احترام کیا چنانچہ نبی اسلام نے فرمایا کہ اللہ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے تو نبی اسلام کی رحمت اسے معاشرے کے ہر فرد نے حصہ پایا ساری انسانیت نبی اسلام کی رحمت سے قیامت کے دن حصہ پائے گی چنانچہ قیامت کے دن نبی اسلام کو مقامی محمود عطا کیا جائے گا اور اللہ کے عزیز صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سجدہ کریں گے شام کو فرمایا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو روتے ہیں آپ اپنے سر کو اٹھا لیجئے سر تو عطا آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا کر دیا جائے گا تو نبی اسلام اس وقت سفارش کریں گے اے اللہ پوری انسانیت اس وقت دھوپ کی وجہ سے پریشان ہے آپ حساب کیجئے تو اللہ تعالیٰ سے نبی السلام کی شفاعت پر حساب فرمائیں گے گویا نبی السلام کی رحمت اللہ سے پوری انسانیت کی مشکل آسان ہو جائے گی اللہ کے حبیب وسلم گناہ گاروں کے لیے بھی رحمت چنانچہ نبی السلام نے فرمایا شفاعت کا القبائر کہ میری صفحات کا مطلب گناہ گاروں کے لیے ہوگی تو کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نکوکاروں کے لیے ہوگی فرمایا نہیں نیکوکاروں کے لیے نہیں بلکہ گناہوں کے لیے ہوگی تاکہ وہ جنت جا سکے نشا تلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزا تو تب ہے کہ گفتوں کو تھام لے ساتھی اللہ کے وسلم کے حضرت العالمینی سے آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اسی لیے محبوب کی دعا کے صدقے اللہ نے امت کے اوپر سے عذاب ڈالے ہوئے ہیں رام اقبال کیا خوبصورت شعر کہے تو بنی اظہر تو عالم من فقیر روزرا من پذیر حساب مصطفیٰ پنہا آپ دو عالم سے غنی ہے اور میں فقیر ہوں قیامت قبول فرما لیجیے گا اور اگر آپ فیصلہ کر لیں کہ میرا حساب ضرور لینا ہے قیامت کے دن مصطفیٰ نگاہوں سے میرا حساب لینا کہیں ان کے سامنے مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے ان کے حوض کو عطا فرمائے میں اللہ تعالیٰ ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے سلام اس پر کے جس میں بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس میں بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی سونا تھا سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھانا تھا سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا سلام اس پر جو فرش پر جاڑے میں سوتا تھا سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر جس میں فضل کے موتی بکھیرے ہیں سلام اس پر کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں قیامت میں عطا فرمائے اور ان کی رحمت اللہ عالمین کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اس مبارک موقع پر ہم اپنے پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں اور آئندہ نکتری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیں

آمنت بالله وملائكته وخطبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بسمائی وصفاتی ہی وقبلت جمیع احکامی ہی اکرام باللسان وتصحیق بالقلب اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي إن كنت وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين ان کلمات کو پہلے سے آپ تو بتائے ہو چکے ہیں اب تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات آنکھوں کو بند کر لیجیے سر کو جھکا لیجیے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب کے خیالات کو ذہن سے نکال دیجیے اور اللہ کی طرح متوجہ ہو جائیے اور یہ سوچیے کہ میرا دل اللہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے Thank you. اپنی دام سفات چھپائے رکھنا اپنی دام سفات چھپائی رکھنا میرے سرکار میری بات بنائی رکھا آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو خیت بنانے والے ذرا خاک کو خورشید بنانے والے خاک ہوں میں مجھ کدو سے لگ لکھنا میں چھپائے چھپات میرے سرکار میری بات بنائے

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بما کہا آپ کے مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما پیدا خوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے درویش فرما اپنے عشق کی آتی ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے ذکر کو جاری فرما روح روح شکل ذکر کو جاری فرما اپنی شکی بوتی بوتی میں اپنی محبت پیدا فرما آقا جسمانی بیماریوں کو دور فرما روحانی بیماریوں کو دور فرما اللہ قدروں سے محفوظ فرما مرضوں سے محفوظ فرما ذلت سے محفوظ فرما علت سے محفوظ فرما قلت سے محفوظ فرما جسمانی بیماریوں کو دور فرما بیماریوں کو دور فرما کے کاموں کا ہونا آسان ہوا کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما ہدایت ہونے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما اللہ ہمارے اوپر رحمت کی نظر فرما کریم آقا زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما کبھی بھی بے نہ فرما کبھی بھی اپنے گھر سے دور نہ فرما اللہ ہمیشہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما کبھی بھی شیطان کے حوالے نہ فرما ہمیشہ اپنی پشت نصیب فرما اللہ ہمارے دین میں برکت عطا فرما اور اللہ ہمیں اپنے فرما اللہ مہربانی کا معاملہ فرما اللہ جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہو ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی بار بار حاضری نصیب فرما اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما دعوت کے کام کی حفاظت فرما یہاں اللہ لوتی الخان خانقاہوں کی حفاظت فرما اقامت دین کی خوشیوں کی حفاظت فرما کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو ماں باپ کی خدمت کی توقی ادا فرما ان کے والدین فوت ہو گئی اللہ ان کے والدین کی بخش فرما اور ان کے والدین کو اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات ادا فرما کریم آقا جو والدین کی دعائیں اولادوں کے لیے ہیں ان کو اپنی رحمت سے پورا فرما جب یہ کہیں مہربانی کا معاملہ فرما بیویوں کو خاملوں بچوں کی خوشی نصیب فرما خاملوں کو گھر میں بیویوں اولادوں کی خوشی نصیب فرما ہر گھر سے پریشانی کو ختم فرما اور خوشی زندگی نصیب فرما رب کریم ہمارے گھروں کو دینے کے لیے انارہ بنا اور ہدایت کی ہواؤں کو ہمارے گھروں سے جاری فرما اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما تک آنے والی نسلوں کو دین کے لیے قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم توبنا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه